لہٰذا تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی یہی بالکل سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے